حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اس اسنا میں ایک آدمی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا کہا پھر وہ اپنی نکاح دائیں بائیں دوڑانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد از ضرورت زیادہ رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخصی خیرخواہی کرے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے کہا آپ نے مال کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا جس طرح کیا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سترہ